بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال صلى الله علیہ وسلم محترم بزرگوں کئی ہفتوں سے شریعت کی حفاظت کے موضوع پر گفتگو جاری ہے بات تقریباً تکمیل کے قریب پہنچ گئی ہے ایک آدھ اہم باتیں اور عرض کر دی جائیں گی اس لیے کہ یہ موضوع بار بار چھیڑا نہیں جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی سنت آپ کا عمل کسی چیز کو دیکھ کر منع نہ کرنا خاموش تائید کرنا یہ ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ تو حدیث ہے ہی آپ نے کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں کیا اس لیے کہ کسی برائی کو دیکھ کر پیغمبر منع نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے وہ کام ہوا آپ نے خاموشی اختیار کی خاموش تائید کی وہ بھی دین کا حصہ اور حدیث رسول گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی صحابہ کے دور میں آپ کی زندگی میں حدیثوں میں خلط ملط کرنے کا امکان بھی نہیں تھا مواقع بھی نہیں تھے اس لیے کہ کسی بات میں ذرا سا بھی شبہ ہوا تو یا تو پیغمبر علیہ السلام اس کی وضاحت فرما دیں گے یا خدا بند قدوس آسمان سے اس کے لیے وہی نازل فرما دیں گے آپ کی حیات میں تو خلط من سے ہونے کا گڑبڑ کرنے کا موقع ہی نہیں تھا آپ کے دنیا تشریف لے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق کی خلافت کے دور میں بھی ایسے حالات نہیں تھے کہ کوئی گڑبڑ کر سکے گڑبڑ کرنے والوں کے خلاف سخت اقدام کیا جاتا تھا ایک شخص جو دین کے نام پر بہتی بہتی باتیں کرتا لوگوں سے ٹیڑھے ٹیڑھے سوالات کرتا جو آج کا ہمارا محبوب مشغلہ ہے شریعت میں اس کا حکم کیا ہے وہ آپ سن لیجیے مقصد دین کی جانکاری نہیں ہے مقصد دین کا پیغام نہیں ہے مقصد دین پر عمل نہیں ہے پھر ایک دوسرے کو پریشان کرنا اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنا اسلامی نظام حکومت میں یہ بھی جرم ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت میں بعض لوگوں کے بارے میں ایسی شکایتیں ملیں آپ نے ان کو بلا کر کوڑے لگوائے قید کر دیا پھر کچھ دن کے بعد نکلوایا پھر گوڑے لگوایا پھر قید کر دیا بالآخر آخر اس شخص نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کوئی غیر ضروری بات نہیں کروں گا تب اس کو چھوڑا کتنا پیدا کرنا لوگوں کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنا اس کے امکانات سیدنا ابکر صدیق سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں کم سے کم تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ بات میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ چونکہ یہ دونوں ہم پلہ ہیں سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ یہ دونوں ہم پلہ ہیں اپنی قربانیوں کے اعتبار سے اپنے تقوی اور طہارت کے اعتبار سے بعض چیزوں میں عثمان غنی کو فوقیت تاخیر ہے اور اسی بنیاد پر جب ان دونوں کے بیچ میں خلافت کا مسئلہ دائر ہوا تو اکابر نے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب کیا لیکن گفتگو ہوئی کئی دن مشورہ چلا سیدنا ابکر صدیق کے ہوتے ہیں امت کا دوسرا کوئی شخص خلافت کا دعوے دار نہ تھا نہ قبول کیا گیا سیدنا عمر فاروق کے ہوتے ہوئے امت کا کوئی فرد خلافت کا دعوے دار نہ تھا نہ امت نے قبول کیا لیکن سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضی یہ دونوں ہم پلہ ہیں اسی لیے صحابہ کو مشورے میں کئی دن لگے اب دل آخر مشورے میں طے یہ ہوا حجنا عثمان غنی خلیفہ ہوں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو قبول کیا کہ ہاں عثمان خلیفہ ہونے چاہیے جب جو لوگ خلافت کے مسئلے کو حل کر رہے تھے جب عثمان غنی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک خلافت کے لیے موضوع کون ہو سکتا ہے تو وہ حضرت علی کا نام پیش کرتے ہیں حضرت علی سے پوچھتے کہ آپ کے نزدیک خلافت کے لیے موضوع کون ہو سکتا ہے وہ عثمان غنی کا نام پوچھتا ہے بہرحال سیدنا عثمان غنی کے خلیفہ بن جانے کے بعد نظام حکومت جس کو سیدنا عمر ابن خطاب نے بہت ہی مضبوط کر دیا تھا اس مضبوط نظام کے کمزور ہونے میں ہونے میں تھوڑا وقت لگا تقریباً پانچ چھ سال شروع کے تو آفیت سے گزرے پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور آخر کے ایک آدھ سال بہت ہی خطرناک بہت تکلیف دہ امت کے لیے انتہائی مشکل حالات ان کتنا پروروں نے جن کا مقصد مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا تھا ان فتنہ پروروں نے کچھ حساس مسائل کو اٹھایا جس کی جانب لوگ متوجہ ہوں اور لوگ ان کے بہکابے میں آ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے فضائل فضائل اہل بیت منقبت اہل بیت کون مسلمان انکار کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے فضائل سے کون مسلمان انکار کرے گا آپ کی بیٹیوں کی فضیلت سے کون مسلمان انکار کرے گا آپ کی بیویوں کی فضیلت سے کون مسلمان انکار کرے گا لیکن آپ کو یاد ہوگا جب میں فضائل اہل بیت پر گفتگو کرتا ہوں تو یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ان بیمانوں نے اہل بیت کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا اگر اہل بیت کے ساتھ ہی انصاف کیا ہوتا سیدنا عثمان غنی کے خلاف ہنگامہ کیا ہوتا تو جرم شاید ہلکا ہوتا انہوں نے اہل بیت کے نام پر بھی دھوکہ دیا کیا دھوکہ دیا پیغمبر اسلام کی چار بیٹیوں میں سے صرف ایک کے فضائل بیان کیے اور پیغمبر اسلام کی گیارہ بیویوں میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیتے یہ کون سی فضیلت اہل بیت ہے بھائی جب پیغمبر کی بیویاں ہی اہل بیت نہ ٹھہری تو پھر کون ٹھہرے گا اہل بیت لیکن بارہ اس کے بعد جب حالات اور خراب ہوئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تو امت کے اکابر ذمہ داران ذہنی طور پر دو حصوں میں بٹ گئے ایک طبقے کا کہنا یہ تھا کہ ان نالکوں سے بدلہ فوراً لینا چاہیے قصاص فوراً لینا چاہیے اور اس کتنے کو ختم کر دینا چاہیے اسلامی فوج کو حکم دینا چاہیے کہ ان کا تعاقب کرے پیچھا کرے پکڑے جائیں مارے جائیں اور ایک طبقے کی رائے یہ تھی کہ ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا نظام اور مستحکم ہو جائے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے دونوں لوگ مخلص تھے یہ بات ذہن میں رہے آپ کے دونوں مخلص تھے اللہ کے نزدیک دونوں مقرر ہیں دونوں طرف صحابہ ہیں ہم ان کی پیر کی جھول کو نہیں پہنچتے لیکن چونکہ دو رائے ہو گئی تھی تو ان فتنہ پھیلانے والوں کو موقع ملا تو انہوں نے پھر وہیں سے اپنا کام بڑھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے نام پر گڑھ گڑھ کے فضائل اہل بیت کے عنوان پر فضائل علی کے عنوان پر گڑھی ہوئی حدیثیں داخل کی گئی کچھ کام تو یہاں ہوا کہ یہ کام آگے بڑھتا ہے قرآن مقدس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے اور میں یہ بات بتلا چکا ہوں کہ قرآن پاک کے الفاظ کے اندر ایک روشنی ہے جو اہل اللہ کو نظر آتی ہے قرآن پاک کے الفاظ میں ایک روشنی ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کو نظر آتی ہے وہ قرآن کو غیر قرآن سے الگ کر دیتے ہیں یہ باتیں روز روز نہیں ہوتی لیکن تاریخ میں اس کے ریکارڈ اور اس کے حوالے موجود ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو قرآن اور غیر قرآن کا فرق نظر آتا تھا تو قرآن میں تو وہ گڑبڑ چل نہ سکی لیکن حدیث کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے جس طرح قرآن مقدس کو بغیر وضو کے چھونا منع ہے حدیث کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ سنو توجہ کے ساتھ حدیث کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے حدیث میں لوگوں نے خلط مل سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اصلا محترم بھی ہیں معتبر بھی ہیں اور جس طرح قرآن واجب العمل ہے پیغمبر اسلام کا فرمان بھی واجب العمل ہے بشرط کی منسوخ نہ ہو گیا ہو جس طرح قرآن پاک کی بہت سی آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں اس پر عمل نہیں ہے ایسے ہی پیغمبر اسلام کے الفاظ اگر منسوخ ہو گئے ہیں تو عمل نہیں ہوگا الفاظ بحیثیت الفاظ کے محترم ہیں اصلاً کسی حدیث میں کوئی کمزوری نہیں ہے پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ محترم بھی ہیں اور واجب العمل بھی ہیں ان کی شان میں کسی طرح کی گستاخی قبول نہیں کی جائے گی لیکن جب سلسلہ آگے بڑھا صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے بعد طب تابعین اور دشمنان اسلام نے حدیث کے نام پر گڑبڑ گڑبڑ شروع کیا خلط مل سے شروع کیا تو امت مجبور ہوئی یہ تحقیق کرنے پر کہ یہ الفاظ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ نہیں جو نقل کرنے والا الفاظ نقل کر رہا ہے حدیث کے نام پر یہ حدیث ہو سکتی ہے کہ نہیں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اگر کہیں پر یہ صبح ہو جائے یہ الفاظ پیغمبر اسلام کے نہیں ہیں کسی اور انسان کے بنائے ہوئے ہیں اس کو بولتے ہیں گڑھی بھی حدیث موضوع یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں اس کو کیا کرنا جب محدثین کو یہ معلوم ہو جائے یہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے کسی انسان کی طرف سے ثابت ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیتے اور ایسے سخت کے خلاف سخت کارروائی کی جائے حدیثیں گڑھنے والوں کی گردنیں ماری گئی ہیں سخت ترین جرم ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں اس کا نام کیا ہے گڑھی ہوئی حدیث موضوع حدیث اور جب یہ تو یقین ہو کہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ تو ہیں انسان کا گڑا ہوا کلام نہیں ہے جب پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہیں تو وہ آنکھوں کا اب اس کے ساتھ احترام کا سلوک ہوگا پھر کیا ہوگا جب زمانہ آگے بڑھا اور حدیثوں کو روایت کرنے میں دو واسطے تین واسطے چار واسطے جب تک حدیثیں کتابوں کے اندر جمع نہیں ہو گئیں سب ریکارڈ میں نہیں آ گئیں اس وقت تک یہ واسطے ہیں نا دو واسطے تین واسطے چار واسطے پانچ واسطے جو راوی ہیں ان پر گفتگو ہوگی پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی اس وقت سننے والا ایک پر تھا دو تھے مجمع تھا پیغمبر علیہ السلام کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں اس کو کتنے رابی ملے ایک بڑا مجمع روایت کر رہا ہے اور یہی بڑی تعداد پہنچی کہاں تک جب تک کتابوں کے اندر حدیث جمع نہیں کر دی گئی جن حدیثوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے اس کو نقل کرنے والی ایک جماعت ہے بہت سے لوگ ہیں جس کو محدثین نے کہا ہے لا يمكن الكذب اس بہت سے لوگ کسی جھوٹی بات پر اتفاق تو نہیں کریں گے اس کوالٹی کا نام ہے متواتر جن حدیثوں کو اس معیار کے راوی ملے اور اس معیار کے نقل کرنے والے ملے کب تک جب تک حدیث کتابوں کے اندر درج نہیں ہو گئی وہ تقریباً دو سوا دو سو ڈھائی سو سال کا وقت اس میں لگا ہے بعضی حدیثیں اور پہلے کتابوں میں ریکارڈ میں آ گئی یہاں پر امت دھوکہ کھا دی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث بخاری میں ہی ہو مسلم میں ہی ہو نہیں موتا امام مالک میں ہو سکتی ہے کتاب الاثار میں ہو سکتی ہے مصنف ابو حنیفہ میں ہو سکتی ہے مصنف صحبہ میں ہو سکتی ہے مصنف عبد الرزاق میں ہو سکتی ہے دارمی میں ہو سکتی ہے بہت سی کتابیں معتبر کتابوں میں سے کسی کتاب میں مشہور کتابوں میں سے کسی کتاب میں درج ہونے تک جتنے راضی ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہے جو آپ نے ایک الگ معیار طے کیا کہ میرے ہاتھ میں ادرک کی گاٹ ہے تو میں ہی پنساری ہوں غلط یہ جہالت یہ معیار نہیں ہے حدیث کی مشہور کتابوں میں سے کسی کتاب میں اس حدیث کے درج ہونے تک جو واسطے ہیں وہ واسطے کس معیار کے ایک نمبر کی کوالٹی تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر کے کتاب میں درج ہونے تک ہر زمانے میں بہت سے لوگ اس کی روایت کرنے والے ہیں اس کا نام ہے حدیث متوازن یہ کوالٹی حدیثوں کے اندر بہت کم ہے یعنی بیسوں لاکھ حدیث کے بیچ میں اس کوالٹی کی حدیثیں سو دو سو پانچ سو ملیں گی سب حدیثوں کو یہ کوالٹی نہیں ہے کہ ان کے سارے زمانے کے راوی ایک بڑی جماعت ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس متواتر کی حیثیت کیا ہے اس میں کچھ ڈال لیا کی جائے ہلا کرے تم خود ہی اندر بڑھ جائے گا جس حدیث کو متواتر کہتے ہیں اس حدیث کی حیثیت کیا ہے جس طرح قرآن پاک کی آیت کا انکار کفر ہے اس حدیث کے حدیث ہونے کا انکار بھی کفر ہے میں بڑی احتیاط کے ساتھ بہت ڈرتے ہوئے آپ کے سامنے اس اس موضوع پر کلام کر رہا ہوں جس کو لوگوں نے لا کر چوراہوں پہ رکھ دیا ہے پن پٹی والوں کے سامنے مونگ پھلی بیچنے والوں کے سامنے اس علمی بحث کو رکھا گیا ہے جن کو انس کا نام لٹ نہیں آتا وہ اس پر گفتگو کر انتہائی نازک بحث ہے حدیث کی جو قسم متواتر کہلاتی ہے اس کا وہی مقام ہے جو قرآن پاک کا جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے اس حدیث کے حدیث ہونے کا انکار کفر ہے اس سے جو بات نکلے گی وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہو و واجبات کا ہو عقائد کا ہو اس کی وہی حیثیت ہے جو قرآن پاک پھر اس سے تھوڑا نیچے کا درجہ اتنی بڑی تعداد تو نہیں ہے لیکن کم از کم تین لوگ موجود ہیں یہ تعداد تین سے کم نہیں ہو رہی ہے یہ متواتر سے ایک سیڑھی نیچے حدیث مشہور کہلائے گی پھر اس سے کم وہ اخبار احاد کہلائیں گے یعنی حدیث کے پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہونے کا یقین ہے لیکن راوی کم ہے کہیں زیادہ کہیں اس سے کم کہیں اس سے کم بخاری مسلم یا اس قسم کی کتابوں کے اندر بڑی مقدار میں وہ حدیثیں ہیں جو متواتر نہیں ہیں وہ اخبار احاد ہیں اخبار احاد کے بارے میں محدثین نے ایک ضابطہ بتلایا فقہ نے ضابطہ بتلایا اس سے فرض اور واجب ثابت نہیں ہوگا اس سے عقیدہ نہیں بنے گا اس سے دین کی بنیاد نہیں بنے گی اس سے تائید ہوگی وضاحت ہوگی بیان ہوگا پھر اگر حدیث کے راویوں میں ایک راوی دو راوی تین راوی چار راوی جب راویوں پر گفتگو کی گئی اور محدثین نے راویوں کے معیار کو طے کیا راوی کیسا ہونا چاہیے آپ سن لیں غور سے جن لوگوں نے حدیثوں کو پرکھنے کا کام کیا ہے انہوں نے راویوں کا جو معیار طے کیا ہے اس پورے مجمعے کے اندر نہیں پوری بھیونڈی کے اندر ایک آدمی بھی اس معیار کا نہیں مل سکتا محدثین نے حدیثوں کو قبول کرتے وقت راویوں کا جو معیار طے کیا ہے اس معیار کا پوری دیونڈی کے اندر ایک آدمی نہیں ملے گا کھیل تماشا نہیں ہے محدثین کے اس سخت معیار کی بنیاد پر حدیثوں کی کئی قسمیں ہوگی جس کو انہوں نے ایک دم سو فیصد کلیئر قرار دیا ہے اس کی شرطیں معلوم ہے کیا ہے عوام کے سامنے بیٹھ کر لایانی باتیں نہ کرتا ہوں مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کبھی نہ کی ہوں اس کا اس کے پڑوسی سے اختلاف نہ ہو اس کا اس کی بیوی سے اختلاف نہ ہو اس کا کسی معاملے میں کسی کے ساتھ مقدمہ نہ ہو بازار میں بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا ہوں میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہوں دکان میں گیا کام سے ان کے آئیے یہ معیار ہے جو لوگ مکمل دیندار نہیں ہیں ان کے ساتھ بے تکلفانہ تعلقات نہ رکھتا ہوں تو میں چند باتیں بتلا رہا ہوں آپ کو لمبی فہرست ہے اس کی ان میں سے اگر کوئی ایک کمی اس کے اندر پائی گئی تو محدثین کیا کہیں گے اس میں کمی ہے اس سخت معیار کی وجہ سے حدیث پاک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ایسا ہوا جس کو محدثین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے آپ نے کیا سمجھا وہ بغیر ٹال کیے بغیر آگ کیے ارے ظالموں حدیث ضعیف پیغمبر علیہ السلام کا وہ قول ہے آپ کی وہ حدیث ہے جو واجب الاحترام ہے اس کی سن میں گستافی تمہاری آخرت کو برباد کر اس لیے کہ یہ طے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا قول ہے جب پیغمبر علیہ السلام کا قول ہونا طے ہے رابیوں پر جو محدثین نے کلام کیا ہے اس کی بنیاد پر کچھ کمی محسوس کی تو پھر محدثین نے اور بھی اصول بنائے مثلا ایک روایت اس سلسلے سے آئی ایک روایت اس سلسلے سے آئی وہی روایت اس سلسلے سے بھی آئی یعنی اس کو عراق والے بھی روایت کر رہے ہیں شام والے بھی روایت کر رہے ہیں مکے والے بھی روایت کر رہے ہیں مدینہ والے بھی روایت کر رہے ہیں ایک استاد کے یہ ٹیم بھی روایت کر رہی وہ بھی روایت کر رہی وہ بھی روایت کر رہی ہے اب کیا ہوگا وہ کہیں گے اس کا مطلب بات میں وزن ہے وہ ضعیف حدیث جب متعدد رخ سے روایت ہو کر آئے گی پختہ ہو جائے گی اسی بات حضرت شیخ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو کوئی کیا کرے اچھا یہ بات میں شروع میں کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی حدیث کا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہونا الفاظ کا پیغمبر کے الفاظ ہونا کوئی مشین تو ہے نہیں کہ اس کے اندر سے ہم ڈال کے نکالیں گے دینے کیسے کریں گے اس کا حالات کی بنیاد پر محدثین فیصلہ کرتے ہیں کسی حدیث پر پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کا عمل ہے آپ کی بیٹیوں کا عمل ہے آپ کے خلفاء کا عمل ہے آپ کے جو معتبر ترین شاگردوں کی ٹیم صحابہ ہیں ان کا عمل ہے یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ بات پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے ورنہ صحابہ اس پر عمل نہ کرتے اب اگر بیچ میں راوی کہیں پر کمزور ملا اور کمزور سے مراد غیر ایمان والا فاسق و فاجر جھوٹا بدماش نہیں محدثین کی سخت شرائط کی بنیاد پر وہ شرطیں کچھ کم پوری ہو رہی ہیں لیکن صحابہ کا تعامل ان کے پیچھے لگا ہوا ہے خلفائے راشدین کا تعامل لگا ہوا ہے یا خلفائے راشدین میں سے کسی ایک نے اس کی مطابق فیصلہ کیا ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات پیغمبر اسلام کی بات ہے اب اب طاقت بڑھ جائے گی آپ نے کیا شروع کیا ہوا کیا بندر کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی ہوا یہ جو کام خالف علمی دنیا کا تھا اس کے اردو میں ترجمے کر کے نوجوانوں کے حوالے کر دیے گئے جن بیچاروں کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پر کتابیں کون کون سی ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو پرچی دی رحمانیہ نرسنگ ہوم سے پرچی ملی لین سے دکانیں ہیں کپڑے کی چڈی بنجائن کی چائے کی پلاسٹک کے ڈبوں کی جھولوں کی وہ وہاں سے لے کر مزار تک گیا یہ دوا ہے یہ دوا ہے یہ دوا ہے دکاندار کیا کہے گا اس لائن میں چلا کپڑے کی دکان اسرار بھائی کی دکان تک یہ دوا ہے یہ دوا ہے نہیں ہے کیا ڈاکٹر صاحب تم کی مذاق کرتے ہو یہ دوا تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں آپ کیا کہیں گے کہاں گئے تھے میں کپڑے والے کے یہاں گیا میں ٹیلر کے یہاں گیا میں پائپ والے کے یہاں گیا میں اسٹڈی میں گیا میں مٹھائی والے کے یہاں گیا بٹیار خانے میں گیا لوم کے کارخانے میں گیا آفس میں گیا ڈائنگ میں گیا سائٹنگ میں گیا کہیں ملتی نہیں ہے ارے ظالم تم کو پتہ ہی نہیں دوا کہاں ملے گی یہ دوا ملے گی میڈیکل اسٹور میں اچھا اور میڈیکل اسٹوروں میں بھی الگ الگ علاقوں کے ڈاکٹروں کے مزاج کے اعتبار سے کمپنیاں الگ الگ اسٹاک رکھتی ہیں ہر سب جگہ یہ دوا کس نے لکھی یہ ڈاکٹر فلانے ہر ایک کام کرو ونجار پٹی ناکے کو دیکھ لو وہاں ہو یہ یہ بھارت میڈیکل ملے گا یہ ہندوستانی پاس ملے گی کیوں وہ جانتے ہیں کہ یہ اسٹاق کمپنی فلا علاقے میں زیادہ دیتی ہے ہر میڈیکل میں دوا ہو ضروری نہیں ہے ایک ہی دوا کا فارمولہ ایک ہوتا ہے نام بدل جاتے ہیں اب ڈاکٹر نے پرچی لکھ کر دیا دوا ہے ہاں دیا اس فارمولہ وہی ہے کام وہی ہے اب اپنی پرانی پرچی نکالی دوا کی میڈیکل والا بیمان ہے ڈپلیکیٹ دوا دیں کیا کریں گے آپ ارے بھائی فارمولا وہی ہے نام بدلا ہوا ہے نہیں نہیں یہاں وہی کہانی ہے جس کتاب میں وہ حدیث تلاش کریں وہاں ملنا چاہیے اس سے ہٹ کر کہیں اور ہو تو نہیں مانتے ڈپلیکیٹ ہے تم کو پتا ہی نہیں ہے کہ معتبر ہونے کا معیار یہاں پایا جائے تو معتبر یہاں پایا جائے تو معتبر یہاں پایا جائے تو معتبر یہاں پایا جائے تو معتبر معتبر ہونے کا ایک معیار ہے وہ اسی کتاب میں ہو ضروری تو نہیں ہے کسی محدث سے لکھی یہ بات کہ سارا معتبر رفیلہ اسی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے کھاتے مارتا ہوا سمندر ہے یہ بات میں نے پہلے بتلا امام بخاری کو تقریباً سولہ لاکھ حدیثیں یاد تھی ان سولہ لاکھ میں سے چھ لاکھ کا اسٹاک لے کر وہ بیٹھے اور چھ لاکھ حدیثوں سے انہوں نے شارٹ نوٹ تیار کیا جس کا نام ہے الجام اور شہید الباری اس میں کتنی حدیثیں ہیں کچھ حدیثیں ریپیٹ ہوتی ہیں میں وہ کیوں ہوتی ہیں کچھ حدیثیں ریپیٹ ہوتی ہیں کتابوں کے اندر ایک ہی حدیث کئی بار آتی ہے ان سب کو لے لو تو نو ہزار بیاسی ہے اور ریپٹ والوں کو کم کر دو تو چار ہزار چند حدیثیں ہیں اس کے اندر چھ لاکھ حدیثوں کے مجموعے میں انتخاب کرنے بیٹھا اللہ کا بندہ تو چھ لاکھ کا ایک پرسنٹ ہوتا ہے چھ ہزار ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے تو باقی کہاں ہے جو معیار آپ بتلا رہے ہو اس کو اگر لے کر چلیں گے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ باقی سب تو سمندر میں پھینک دیں آپ کے کارخانے میں مال بنتا ہے آپ مارکیٹ میں بیچنے گئے اگر سامنے والی پارٹی کو صبح ہوا کہ یہ کپڑا نہیں ہے اس کے اندر تو ٹماٹر بھرا ہوا ہے بٹاٹا بھرا ہوا ہے جس طرح ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں سے ملکی منگائی اندر کچھ اور نکلا جو سراسر سر فراڈ ہے کپڑا ہی ہے شاخا ہی ہے اسی سے کارخانے کا مال ہے کچھ مال ٹیبل سکنگ کے معیار سے اترے گا کچھ اس سے کم اور کچھ کے اندر کناری میں کیبا کاٹا ہوا ہوگا کناری کٹی بھی ہوگی کاڈی پھسلی بھی ہوگی وہ کیا اس کا مال نہیں ہے ارے بازار میں آپ جاتے ہیں آلو ہے ٹماٹر ہے سبزی ہے تو کچھ آلو بہت فریش ہوگا ٹماٹر بہت اچھا ہوگا اور کچھ ہلکا ہوگا چھوٹا ہوگا وہ کیا چوری کا مال ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اچھی کوالٹی والا مال تیس روپے کلو اس سے ہلکا والا پچیس اس سے کم والا بیس ہے تو اسی کا مال یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں ہزار بار توبہ اور استقبار کرنے کے بعد یہ مثالیں مناسب نہیں ہیں لیکن آپ کو سمجھائیں کیسے میرے بچپن کا واقعہ ہے حضرت مولانا صدیق صلی اللہ علیہ درد دے رہے تھے دیہات کا ایک آدمی آیا اس نے کہا بابا جی سے ملے گئے تو میرے ایک ساتھی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے بعد ملاقات ہو جائے گی تو اس نے کہا بھیا کتنا وقت لگی اس نے کہا دس منٹ اس بیچارے کو دس منٹ بھی نہیں بلکہ کتنا ہوتا ہے اس نے کہا رکو دس منٹ میں ملاقات ہوگی تو پوچھتا ہے کہ دس منٹ کتنا ہوتا ہے یہ گفتگو باہر جاری ہے میں اندر بیٹھا ہوں تو اس نے کہا جتنا ٹائم سنڈاس جائے میں لاگت ہے کہا اچھا اس دیہاتی کو یہ بھی پتا نہیں دس منٹ کتنا ہوتا ہے اب سمجھائے کیسے اس کو کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہاں رہتے ہم کہتے ہیں بھیونڈی میں تو آپ سمجھ جائیں گے مہاراشٹر والے پوچھتا ہے بھیونڈی کہاں ہے اب کیا کریں گے بھیونڈی ضلع تھانے میں یہ کہاں ہے اب کیا کریں گے آپ ہم اس کو حساب سمجھا رہے ہیں دیکھو تمہارے ابا کی پراپرٹی کے ساتھ حصے کر دو اور اس کو آٹھ حصوں میں بانٹ دو سات حصے میں بانٹ دو پانچ حصے میں بانٹ دو وہ کہے گا ساٹھ کتنا ہوتا ہے پانچ کتنا ہوتا ہے اب کیا کریں گے آپ تو محدثین نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے جو الفاظ استعمال کیے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں ان عقل سے پیدلوں کو وہ اصطلاحات ہی نہیں معلوم ہے معیار کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے اسی لیے جب اس قسم کا کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کی علمی حیثیت کیا ہے وہ دو فٹ ٹوٹتا ہے اتنا بڑا اس نے کر لیا بھائی آپ کے مطالعے کی حیثیت کیا کہاں تک پڑھا ہوا آپ کس کلاس کے طالب علم حضرت میں شروع کہاں سے کروں گنتی پہاڑے سے یا حساب سے یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ مارکیٹ میں کتابیں بک رہی ہیں کے جی کے بچوں کی بھی ہے ہائی اسکول والوں کی بھی ہے بارہویں والوں کی بھی ہے اور اوپر کے اعلیٰ تعلیم والوں کی بھی ہے آپ نے اردو کی ایک بک لے لی ایل ایل بی والوں کی اور لے کر بیٹھ گئے انجینئر کی بک لے لی لے کر بیٹھ گئے صاحب اس میں لکھا ہے کہ فٹنگ میں سریا اتنی سیمنٹ اتنی نیچا اتنا کھڑی اتنی بڑا اتنا بڑا اتنا تو آپ بن گئے انجینئر آپ بن جاؤ گے انجینئر یا اس کے لیے کسی ماہر فن سے بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا آپ جاؤ عدالت دونڈی کے اندر کورٹ میں صاحب مجھے انگلش تو آتی ہے میں نے ہندوستان کا قانون پڑھ رکھا ہے انگلش میں وہ تو خیر غریب انگلش پڑھ گیا ہوگا آپ تو اردو پڑھ کے جاتے ہو میں وکالت کرنا چاہتا ہوں تو جج پوچھے گا آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے کوئی تجربہ ہے ایکسپیرئنس ہے صاحب یہ میرا ہندوستانی حق ہے یہ میرا شہری رائٹ ہے بالکل ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن ہر آدمی پلین نہیں اڑائے گا ہر آدمی پائلٹ نہیں بن جائے گا اس کے لیے اس روٹ پر چلنا ہوگا ہر آدمی جج نہیں بن جائے گا ہر آدمی کمشنر نہیں بن جائے گا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کا اس سسٹم پر چلنا ہوگا اور آپ کو اس سسٹم سے بہر ہے اور سسٹم کے ماہرین سے بھی بہر ہے صاحب علم علماء کی میراث ہے کیا ان کے باپ کی پرابلم نہیں صاحب میراث نہیں ہے لیکن ہر فن اس فن کے ماہرین کی میراث ہوتی ہے آپ کی آئیے زوڑا ہے میدان ہے اور آپ کے اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں ایک بات اب تھوڑی سی چند باتیں اور عرض کر دوں اگر اگلے ہفتے موقع رہا تو گفتگو ہوگی ورنہ انشاءاللہ بات مکمل حضرت شیخ کی فضائل اعمال پر ہنگامہ کیوں ہوتا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اہل علم ہیں کیا وہ بھی ناواقف ہیں وہ سب واقف ہیں جو اہل علم ہیں وہ سب واقف ہیں سب پتا ہے ان کو کہ ہم کیا گڑبڑ کر رہے ہیں عوام نادان ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے لے کر عبد الرحمٰن پوری تک جو طبقہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے میں ان کے ذمہ داروں کے نام لے رہا ہوں سب ہر شخص نے یہ بات لکھی ہے کہ ضعیف حدیثیں حدیث ہیں پیغمبر الاسلام کی حدیثیں ہیں واجب الاحترام ہیں اور اگر متعدد گروپ سے آ کر کے پہنچتی ہے ہم تک تو طاقت بڑھ جانے کی بنیاد پر اس پر عمل ہوگا اور جب ہم حلال و حرام پر گفتگو کریں گے فرائض و واجبات پہ گفتگو کریں گے تو اس کی بنیاد کے لیے ہم ضعیف حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ٹھیک ہے ہم کو بھی قبول ہے فرائض و واجبات حلال و حرام کے لیے ہم ضعیف حدیثوں کا سہارا نہیں لیں گے لیکن جو بات شریعت کے اندر اسلم موجود ہے بنیادی طور پر وہ چیز تسلیم ہے اب اس کی ترغیب دینا ہے مثلا نماز پڑھنا فرض ہے یہ اصلاً ثابت ہے اس کے ثبوت کے لیے ضعیف حدیث کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے عقیم الصلاح کا الزکا نماز کے لیے وضو ضروری ہے قرآن سے ثابت ہے اضاک کی تفصیل وجوہ حکومت اب آپ کو کسی کو ترغیب دینا ہے کہ بھائی جب آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور سو جائے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس کو رات بھر نفل پڑھنے کا ثواب دیتے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی مضبوط دلیل کی ضرورت نہیں یہ ترغیب ہے یہ ترغیب ہے سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ ترغیب کے موضوع پر ضعیف احادیث سے استدلال ہوگا اور میرے الفاظ نوٹ کر لیں ہر طبقہ یہاں موجود ہے کوئی ایک مائی جلال میرے اس سوال کا جواب دے چودہ سو سال کے اندر کسی ایک شخص کا نام بتلا دو جس نے یہ کہا ہو کہ ضعیف حدیثیں استدلال کے لائق نہیں ہیں یا ہم اس سے استدلال نہیں کرتے ایک نام بتلاؤ اور جن کتابوں پر آپ اچھلتے ہو سلاق الرسول ہو سبیل الرسول ہو سلاخ محمدی ہو نماز محمدی ہو ان تمام کتابوں کے اندر ضعیف حدیثیں موجود ہیں ضرورت پڑے گی ہم ثبوت پیش کریں گے ہم تو شور نہیں کرتے سارا ہنگامہ حضرت شیخ کی فضائل اعمال خلاف کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ فضائل اعمال نام کی کوئی کتاب نہیں ہے یہ آپ نوٹ کر لیں حضرت شیخ نے الگ الگ موقعوں پر کتاب کے لکھے ہیں سات کتاب چھ اور ان کتابچوں میں ان کے لکھنے کی وجہ لکھی ہے کہیں لکھا حضرت رائے پوری کی خواہش تھی کہیں لکھا جان مولانا الیاس صاحب کی خواہش تھی کہیں لکھا امت کی حالت دیکھ کر دل بے چین ہو گیا تو میں نے ایک کتابچہ لکھ لیا وہ الگ الگ کتابچے تھے ان کتابچوں کو جمع کیا گیا پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب تھا پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو عنوان کی مناسبت سے فضائل اعمال کا نام دے دیا گیا اور اس کے اوپر کتابچوں کے باقاعدہ حوالے بھی لکھے ہوئے کون کون سا کتابچہ ہے اور حضرت شیخ نے الگ الگ مقامات پر الگ الگ ایام میں وہ کتاب لکھے ہیں اس میں صرف ایک کتاب سے کے اوپر آپ نے لکھا ہے کہ میری نقیر ٹوٹی تھی ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلنا پھرنا منع ہے درسگاہ میں جا کر پڑھانا منع ہے اس لیے کہ حضرت شیخ اپنے وقت کے ہندوستان کے فن حدیث سب سے بڑے عالم تھے حضرت شیخ موازکریا صاحب اپنے وقت کے فن حدیث کے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تھے مولانا صدیق صاحب بانوی اور مولانا ابراول اقتاب ہردوئی اور مفتی محمود صاحب گنگوئی یہ ان کے شاگردوں کی ٹیم ہے جن میں سے ہر شخص اپنے اپنے جگہ پر پہاڑ ہے ایک سو تین خلفاء ہے حضرت شیخ کے جس کی طبیعت چاہے اٹھا کر پڑھیے آپ بھی کی وغیرہ حضرت شیخ نے معطا امام مالک پر جو علمی کام کیا ہے اس کا نام ہے اورز المسالک جس کو عرب حکومت نے بارہ تیرہ جلدوں کے اندر شائع کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈاکٹر نے دماغ پر بوجھ پڑنے والے کام سے منع کیا اور چلنے پھرنے سے منع کیا میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں اکثر ایسا ہوتا ہے موقع نہیں ملتا موقع نہیں ملتا یہاں سے بھاگے وہاں گئے وہاں سے بھاگے وہاں گئے خدا نہ خاصہ کبھی پیر موچ کھا گیا کبھی کمر چمک گئی ایسے حالات ہوتے بستر پر لیٹ گئے اب کوئی شاگرد قریب میں ہے اے بیٹا یار قلم کاغذ لے لو بولتا ہوں ذرا لکھو دسیوں مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی مجبوری کے بستر پر ہوں اور میرے پاس میں کوئی شاگرد موجود ہے میں نے بولا اور اس نے کسی ایک مضمون پر تقریر لکھی اب تو مدرسے میں بیٹھنے کا بہت کم اتفاق ہوتا ہے اسباب بھی پورے ہو جائے وہی بڑی بات ہے لیکن سن نبے سے لے کر دو ہزار تک زیادہ وقت میرا مدرسہ سراجر العلوم میں گزرتا تھا اس وقت اکثر ایسا ہوتا تھا لیتے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے بیٹا قلم کاغذ لے لو میں بولتا ہوں لکھو ایک تقریر لی بچے نے جلسے میں یاد کر لینا کسی کو اردو میں کسی کو عربی میں کسی کو فارسی میں یہ کام ہر شخص کرتا ہے حضرت مورا اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دو سے تین مہینے زندہ رہیں گے اس حالت میں آدمی کیسا رونا کتنا مچا ہوتا ہے حضرت نے زندگی کے آخری ایام میں لیٹے لیٹے بول کر کتاب لکھوائی دو غیر معتبر ہے عجیب تماشا حضرت شیخ لکھ رہے ہیں کہ میری نقصیر پھوٹ گئی تھی خون بہ گیا تھا ڈاکٹر نے مجھ کو چلنے پھرنے سے منع کیا تھا اور کسی علمی اور دماغی کام سے منع کیا تھا تو حضرت شیخ تو حدیث کے ماہر ہیں انہوں نے اپنے شاگردوں کو بول کر کچھ لکھوا دیا تو غیر معتبر ہو گیا اب گستاخ جا کہتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گئے پاگل ہو گئے تھے اس حال میں فضائل اعمال لکھیے اپنے پاگل پن کا علاج کرو فضائل اعمال نام کی حضرت سے کی کوئی کتاب نہیں ہے وہ کتاب کے تھے عجیب صورت حال ہے اور ایسے ایسے کوہل اعتراضات عقل حیران ہوتی تم عالم ہو جھنچکر ہو ایک نام کے کئی ہیں ایک نام کے کئی محدث ہیں ایک نام کے کئی افراد شہر کے اندر ہو سکتے ہیں طلحہ نام کے دو افراد ہیں ایک طلحہ وہ ہیں جو غسیل الملائکہ ہیں اور ایک طلحہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ نافقہ طلحہ محدثین نے دونوں کے الگ الگ حالات لکھے ان کے الگ حالات لکھے ان کے الگ حالات لکھے اب مترف کیا جا رہا ہے کہ صاحب حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ وہ جنگ کا اعلان ہوا شادی نئی نئی ہوئی تھی گئے اور شہید ہو گئے غسل بھی نہیں کر سکے جنابت کا تو فرشتوں نے غسل دیا اور بالوں سے پانی گھڑوا تھا بالکل صحیح ہے جب وہ نئی نئی شادی ہوئی بچے کہاں سے ہو گئے حضرت شیخ پھر لکھتے کہ جب بولتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب بال بچوں میں ہوتے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اب وہ جاہل کو ایسا لگا کہ دونوں طلحہ ایک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس جہالت کا ماتم کیسے کریں غالب نے کہا حیران ہوں دل کو تو کو میں ساتھ تمہیں عالم کس نے کہہ دیا تم کو اتنا ہی پتا نہیں ہے محدثین نے صحابہ کے ناموں کی باقاعدہ فہرست بنائی اٹھا کر پڑھ لیا ہوتا مشکات کھول لو اس کے آخر فہرست صحابہ کے ناموں کی باقاعدہ فہرست سے وہ کتاب دیکھ لی ہوتی تو معلوم ہو گیا ہوتا کہ غزیل ملائکہ طلحہ دوسرے ہیں اور یہ طلحہ دوسرے ہیں اس قسم کے تہور اعتراضات ایک واقعہ آپ کو اور سنا دوں ادھر فضائل عمل کے خلاف ہنگامہ ہوتا ہے ادھر دیش کی زیور کے خلاف ہنگامہ ہوتا ہے ایک طبقہ میرے پاس آیا وہ نا اچھی بچی اس کے اندر لکھنا ہی نہیں چاہیے اچھی بات نہیں لکھنا چاہیے تو یہ رائے آپ نے پیغمبر اسلام کو کیوں نہیں کہ حدیثوں کے اندر یہ مسائل بیان ہی نہیں کرنا چاہیے یہ رائے آپ نے اللہ کو کیوں نہیں دی کہ آپ نے قرآن کے اندر شوہر بیوی کے ازدواجی تعلقات کو کیوں بیان کیا نسا حکم ہر القم فاتو ہر سکم انا سے تم ہن لباس القم وان تم لباس اللہ کیوں بیان کیا فلاں نے باقی ہن ابتبو ما اللہ لكم کیوں بیان کیا اللہ نے دو اللہ برا ہے یہ تم طے کرو گے مولانا اس میں لکھا ہوا ہے کہ شوہر بیوی کی ملاقات نہ ہوئی ہو اور بیوی کو بچہ ہو جائے تو وہ شوہر کا ہی کہلائے گا مطلب شوہر سعودی میں دو سال سے بیوی ہندوستان میں اور بچہ ہو گیا تو بیس زیور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صاحب بچہ شوہر کا ہوگا جی ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے البرد الفراش اب سنیے میں وضاحت کر دوں ورنہ آپ لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہوں گے اسلام نے دو اصول الگ الگ بتلائے ایک طرف اسلام نے نصب کی حفاظت پر مکمل زور دیا ہے کوئی بچہ غیر نصب کا نہ ہو کوئی بچہ بغیر باپ کا نہ ہو جنا کو حرام قرار دیا ہر بچے کا کوئی نہ کوئی سرپرست ہوگا بغیر باپ کی اولادیں اسلام میں نہیں ہیں امریکہ میں لاکھوں ہوں گی تمہارے یہاں ہوئے گا اور اب تو ہندوستان میں یہ قانون بن گیا یا بننے جا رہا تقریباً مکمل ہے کہ اگر عورت جاتی ہے اسپتال میں تو ڈاکٹر اس کے شوہر کا نام پوچھنے پر اطرار نہ کرے وہ لکھا دے تو لکھ لو نہ لکھا ہے تو اس کے شوہر کا نام مت پوچھو ضروری شوہر ہو یہ ان ممالک میں ہے اس لیے کہ ان کے یہاں بغیر شادی شدہ لاکھوں لاکھ عورتوں کے بچے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر اسلام میں اس کی سخت مخالفت مخالف دوسری طرف کسی انسان کی عزت لینا سخت ترین جرم ہے عورت کی لو کہ مرد کی لو اگر کسی نو کسی نے کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھا اس مرد کے لیے تنہائی میں رہنا حرام ہے منائے جو مرد بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے منائے مت تنہا بیٹھو لیکن باہر کا آدمی اتنی بات دیکھ کر زنا کا الزام نہ لگا دے کیوں اسلام میں زنا کا جرم ثابت ہونے کے بعد اگر وہ زنا کرنے والے مرد و عورت کنوارے ہیں تو کوڑے لگیں گے اور شادی شدہ ہیں تو رجم کر دیا جائے گا جب اتنی سخت سزا ہے تو انکوائری بھی ویسی ہوگی اب اگر کسی آدمی نے کسی عورت پر زنا کا الزام لگا دیا اس کو چار گواہ پیش کرنے ہوں گے ولویر المخران تم ملبیا تو ادا اور اگر چار گواہ نہیں پیش کر سکے تو اس الزام لگانے والے پر سو سو کوڑے لگیں گے عام آدمی کو حق نہیں عام آدمی کسی عورت کے اوپر ضلع کا الزام لگائے گا چار گواہ پیش کرنے ہوں گے اور اوپر آئیے شوہر کو شبہ ہو گیا کہ میری عورت بد چلن ہے وہ چار گواہ ڈھونڈتا پھرے گا عام آدمی کا کیا انٹرفیئر ہے اسی گھر سے لیکن شوہر کا وہ تو اس کی زندگی کی ساتھی نے اگر شوہر کو شبہ ہوتا ہے کہ میری عورت بچلن ہے اور عورت کو بچہ ہوتا ہے شوہر انکار کرتا ہے بچہ میرا نہیں ہے یہ پاور شوہر کو ہے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے شوہر سعودی میں عورت ہندوستان میں اور شوہر کو شبہ ہے کہ بچہ میرا نہیں ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے اس سے کوئی نہیں روکتا اب تم کو الف کا نام لکھنا ہے تو ہم کیا کریں باقاعدہ کتاب کے اندر اس کا ایک مستقل کالم اور باب ہے باب اللعان اگر شوہر انکار کرنا چاہے تو انکار کر دے اب جب شوہر نے انکار کیا اس کا مطلب عورت زانیہ ہے تو پھر عورت پر کوڑے لگیں گے یا عورت کو رقم کریں گے نہیں اسلامی کورٹ میں عورت سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا کہنا ہے جرم قبول ہے وہ کہتی ہے ہاں قبول ہے صدا نافذ ہوگی وہ کہتی ہے نہیں یہ بچہ تو اسی کا ہے شوہر کہتا ہے میرا نہیں ہے عورت کہتی ہے اسی کا اب کیا ہوگا اب چار قسمیں لی جائیں گی شوہر سے چار گواہ کے قائم مقام اور چار قسمیں لی جائیں گی بیوی سے چار گواہوں کے قائم مقام کھولیا اٹھارواں پارا سورہ نور والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم شوہر نے اپنی بیوی کے اوپر بچانی کا الزام لگایا ہے اور شوہر کے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا شوہر کو ہم کوئی لگا دیں گے نہیں فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہو لمن الصادقین شوہر سے اسلامی کورٹ کا قاضی چار قسمیں لے گا کہ میں سچا ہوں اپنی بات پر جب شوہر قسم کھا چکے گا تو بیوی سے پوچھے گا تمہارا کیا کہنا ہے وہ کہے گی الزام غلط ہے تو قاضی کہے گا تم قسم کھاؤ نہیں پڑھا آپ کو علماء نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا چلے اعتراض کرنے بیچ زیور پر چلے اعتراض کرنے فضائل اعمال پر ہماری زبانیں اگر خاموش ہیں تو مجبور مت کرو بولنے پر جب ہم بولنے پر آئیں گے تو بغیر کپڑے کے نظر آؤ گے یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں اور چودہ سو سال کی امت لکھتی آ رہی ہے تم کو حضرت شیخی ملے حضرت تھانوی ہی ملے دل کا چور یہ ہے کہ تم کو اس کام سے نفرت تم کو دعوت کے کام ضرورت رکھے تم کو کیڑے ڈھونڈنا ہے میں تو کہا کرتا ہوں اس کام کی مثال دھوبی کی ہے وہاں سارے کپڑے آ رہے ہیں کچھ کپڑوں کے اندر بہت سی گندگی لگی ہے کالے ہیں پیلے ہیں تیل لگا ہوا ہے جب ان کو دھوبی دھلے گا تو گندگی کم ہو جائے گی فنیشنگ نہیں آئے گی اور کچھ کپڑے پہلے سے صاف ہیں جب ان کو دھلے گا وہ فنش ہو جائیں گے یہ امت کا بھی کام ہے بے نمازی شرابی شرابی سب اس کے اندر آ رہے ہیں جس طرح ہمارے مدرسوں کے اندر پانچ سو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہم نے پیدا کیا آپ ہی کے بچے ہیں ہیں جو کے بچے شرارتیں کرتے مول صاحب بہت تنگ آ گئے اس کا نام مدرسے میں لکھ لو اس کوالٹی کے بچے ہم کو دیا مول صاحب یہ بہت بگڑے ہیں اس کو جماعت میں لے جاؤ اب بیچارہ اگر مسجد کے اندر آ گیا تو کیا طبقہ ہے آسمان سے جماعت والے ایسے جماعت والے ایسے جماعت ارے ظالموں تمہارے پاس کوئی نظام ہے انسانوں کو سدھارنے کا اور جب کوئی نظام عمومی ہوگا تو کیسا ہوگا ارے سیدھی سی بات ہے ایک پریوار چھوٹا ہے تین چار لوگ ہیں قائدے سے رہیں گے پڑھ لکھ لیں گے اور ایک پریوار بہت بڑا ہے گھر کے سرپرست ہے دس بھائی ہیں دس بھائیوں کی اولادیں ہیں اولادوں کے اولادیں ہیں دو تین سو لوگوں کا کنبا ہے کنٹرول تو آسان نہیں ہوگا جب کوئی نظام بڑا ہوگا اس میں اور چھوٹے کوالٹی میں فرق ہوگا بمبئی کے ایک مدرسے میں گیا ملاڈ میں ہے نور محد اسکول وہ تقریباً ستر اسی بچوں کو رکھتے ہیں ان بچوں کو وہ ہائی اسکول تک تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان بچوں کو قرآن پاک حفظ بھی کراتے ہیں جب وہ بچے حافظ ہو جاتے ہیں تو دوسرا گروپ ان کو دسویں کے اوپر گود لے لیتا ہے پھر اگر کوئی بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی کفالت کرتا ہے انہوں نے مجھ کو اپنے سالانہ پروگرام میں سال بلایا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا چھوٹا ہے بہت اچھا ہے ہم لوگ چلا رہے ہیں بہت بڑا ہے پانچ سو بچے تو ہمارے یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں کے جی سے لے کر ہائی اسکول تک کا الگ نظام ہے تقریباً ڈیڑھ ہزار بچوں کی تعلیم کا جو ادارہ نظم کر رہا ہوگا وہ آپ کی تو برابری نہیں کر پائے گا ایک اور مثال دوں ہندوستان کی کرنسی اور کویت کی کرنسی مستق کی کرنسی ان کی کرنسی اونچی ہے کیوں ہندوستان کو کرنسی چھاپتے وقت اس پر دھیان رکھنا ہے کہ ایک ارب بیس کروڑ انسانوں تک یہ نوٹ پہنچنا چاہیے یہ سو کا نوٹ پانچ سو نوٹ کہاں تک جائے گا ایک ارب بیس کروڑ انسانوں کے ہاتھوں میں پہنچنا چاہیے اور ان کے ہاتھ ایک کروڑ بھی نہیں ہے ارے بھائی میرے سو روپئے کے بیس حصے اور آپ کے سو روپئے کے پانچ حصے کرنسی کس کی بڑی ہوگی آپ کی بڑی ہوگی ملک بڑا ہے یہاں سرکاری خزانے میں سونا کم ایسا نہیں ہے ملک بڑا ہے ہر جگہ پہنچانا ہے ان کا ملک چھوٹا ہے کسی کی آبادی ضلع کے برابر ہے اور کسی کی آبادی ڈونڈی کے برابر ہے اتنی بڑی آبادی کا آپ ملک لے کے بیٹھے ہو کھلاؤ دودھ ملائی کیا فرق پڑنے والا ہے اس ملک میں ایک ارب بیس کروڑ انسانوں کے ہاتھ میں روٹی پہنچانا ہے غلہ پہنچانا ہے اسی لیے جو لوگ حکومتوں کی کمزوریوں پر تنقید کر کے آئے تو کرسی پر چلاؤ ہاتھی پہنا لو چلاؤ نا اس کو کیوں کھاتا ہے یہ تو کسی بھی نظام کے اندر جب نظام بڑا ہوگا جس کو کرنا ہوگا وہ الگ کنڈیشن میں ہوگا اور جس کو تبصرہ کرنا ہوگا وہ الگ کنڈیشن میں ہوگا کسی کو تو کسی نے کہا کہ خدا تجھے بھی کسی طوفا سے آج نہ کر دے اے موجود ان کو بھی ذرا دو چار سپیڑے ہرکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے موجود کا نظارہ کرتے ایک بیٹھ گئے میرے پاس یہ اعتراض وہ اعتراض وہ اعتراض میں نے کہا کام کر پوری دنیا گمراہی سے بھری ہوئی چھوڑ اس کو تم بتلاؤ راہ حق کے درے ہم گفتگو وہاں سے کرتے تم بتلاؤ سراط مستقیم کہاں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بتلاؤ آپ کو سر تو پسینہ پیر کیا ہے تم بتلاؤ معتبر کتابیں کون سی تم بتلاؤ معتبر علماء کون سے ہم کسی کی آنکھ بند کر کے نہیں مانتے چشمہ لگا کے مانو مانو گے دوبارہ آنکھ بند کر کے نہیں مانتے چشمہ لگا لو بتلاؤ تو اپنے کسی معتبر عالم کا نام بتلاؤ کسی معتبر کتاب کا نام بتلاؤ کوئی ایک اصول جس کی بنیاد پر ہم پڑھتے حق کیا ہے باطل کیا ہے جب پلٹ کر ہم پوچھیں گے تو اوقات سمجھ آ جائے ہمارے اکابر اس ملک میں جب بھی کوئی برا وقت تھا مسلمانوں کے دین و ایمان کا مسئلہ ہو مساجد کا مسئلہ ہو مدارس کا مسئلہ ہو آبادی کا مسئلہ ہو ریزرویشن کا مسئلہ ہو آسام کے اندر ڈیڑھ لاکھ مسلمان ایسے ہیں تین نسلیں گزر گئی ہیں تین نسلیں ان کو ہندوستان کی شہریت نہیں حاصل تو یہ پرسان ہے غریب علاقوں میں پچاسوں لاکھ مسلمان اس حال میں ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا تو یہ پرسان حال ایک گاؤں میں ایک جماعت گئی ایک اسی سال کی بوڑھی عورت نے اپنے پوتے کو بھیجا کہ جا کر امیر صاحب کو بلا رہا ہوں پوتے نے کہا امیر صاحب دادی آپ کو بلا رہے ہیں امیر صاحب نے کہا ہم لوگ کسی کے گھر نہیں جاتے جا کر بچے دادی سے کہا دادی نے کہا امیر صاحب سے کہہ دینا اسی سال کی عمر ہے آ جائیں کچھ اہم بات کرنے امیر صاحب گئے اس بوڑھی عورت نے رو کر کہا میرے کان میں کلمہ پہنچو میں دسیوں سال سے انتظار کر رہی تھی کوئی کلمہ پڑھانے والا مجھ کو نہیں ملا اب میری زبان سے کلمہ نکلے گا نہیں تم میرے کان میں کلمہ پڑھ دو میں مرنے سے پہلے کلمہ سن کے مرنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنا بستر کندھے پر رکھ کر کڑوی کثیری سن کر جا کے جنگل دیہات میں کام کر رہے ہیں ان کی نمازیں نہیں ہو رہی اور جو شہر کے اندر بے نمازی آپ کے ساتھ ٹہل رہے ہیں ان کو آپ فتوا نہیں سنا ان کو سناؤ فتوا تمہارے دائیں اور بائیں حرام کاری ہو رہی حرام کو ان کو سناؤ فتوے کنپٹ لگیں گے جو بیچارہ برائیوں کو چھوڑ کر سمجھانے بجھانے کے بعد نکلا جماعت میں لوٹ کرایا چلے چار مہینے کے بعد پہنچ گئے گھر صبح نماز نہیں ہوتی خان کمپاؤنڈ میرے دوست ہیں زندہ ہے ابھی میں سامنا کرا سکتا ہوں انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے مولا نہ نماز نہ روزہ کوئی نیک کام نہیں ساری برائیوں میں کرا تھا میں میں چار ماہ لگا کر آیا فجر کی نماز کے بعد چار لوگ گھر پہ آ گئے جو زندگی میں کبھی نہیں آئے السلام علیکم وسلم ماشاء اللہ بڑے نیک کام سے لوٹ کر آئے سبحان اللہ چہرے پر آپ کے نور بھی آ گیا خیر تو پوچھا کیسے آنا ہوا کسی کے انتقالی خبر لے کر آئے ہیں شادی کا آج کیسے آنا ہوا نہیں نہیں بس آپ سے ایسے ملنے کا شوق تھا اچھا بیٹھیے پھر ایک بولا سائڈ سے ماشاء اللہ نواز تو آپ نے شروع کر دی لیکن کاش کی سنت کے مطابق پہنچے آپ یہ کیا ہوتا ہے اصل میں آپ لوگ کی نماز تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی کی بھی بھی نماز مکی مدنی نماز تو وہ ہے نہیں آپ تو یہ نہیں کرتے آپ وہ نہیں کرتے آپ وہ نہیں کرتے اس نے کہا میں بیس سے پچیس سال اس محلے میں رہ رہا ہوں نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی آئے کہنے کے لیے اب میں نے پڑھنا شروع کیا تو آپ بتلانے آگے کہ نہیں ہوتی جوتا نکالا اور کہا نکل جاؤ سے آئندہ یہاں آنا مت وہ شخص ڈھونڈی کے اندر موجود ہے بعض نو مسلم اسلام میں داخل ہوئے نماز پڑھنا شروع کیا لگ گئے پیچھے تم یہ نہیں کرتے تمہاری نماز نہیں ہوتی تم یہ نہیں وہ لوٹ گیا میں ایسی مثالیں آپ کو دوں وہ اسلام کو چھوڑ کے لوٹ گیا بدن ہو کر کے وہ چلے گئے ان کو مجبور مت کیجیے کہلوائیے مت سارے حالات ہمارے سامنے اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے کوشش آپ بھی کرتے ہو تو آپ بھی جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجیے علمی اعتبار سے جس کی جب طبیعت چاہے میرے الفاظ بہت لوگوں کو تلخ لگتے علمی اعتبار سے جس کی جب طبیعت چاہے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں آئیے لیکن یاد رکھنا روڈ چل کے پاگلوں کو مت بھیجنا تم چل کے آؤ نا جن کو عربی سمجھتی ہو جن کو قرآن سمجھتا ہو جن کو حدیث سمجھتا ہو وہ کیوں نہیں سامنے بیٹھتے جن سے ہم بات کر سکیں جن کو جنتی اور پہاڑا نہ آتا ہو ان کو الجبرام کے آخاس پڑھائیں گے اپنی عوام کو مت گمراہ کرو تم سامنے آؤ اس وقت معلوم پڑ جائے گا کہ حدیث کی اصل کتابیں کس نے پڑھی ہیں اور اردو کے ترجمے والی کتابیں کس نے پڑھی ہیں اکثریت کا حال یہ ہے ہم بخاری سامنے کر دیں عربی والی کھول نہیں پائیں گے ابھی حدیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کی عربی کی بات نہیں پڑھ سکتے مطلب نہیں بتلا سکتے امت کو گمراہ کرنے کے لیے جو یہودیوں کی سازش کے تحت ایک فارمیٹ تیار کیا گیا ہے اسی کو اردو میں لے کر کوئی یہاں بانٹ رہا ہے کوئی وہاں بانٹ رہا ہے کوئی وہاں بانٹ رہا ہے سب سے بڑا دین کا کام یہ ہے اللہ اس امت کی حفاظت کرنا میرے بزرگوں چار پانچ ہفتوں سے یہ گفتگو جاری تھی تقریباً بات مکمل ہو گئی ہے پھر انشاءاللہ زندگی سلامت تو کسی اور موضوع پر گفتگو کی جائے گی یہ کتاب ہے نماز پیمبر بہت موقع شکیل بھائی لے کر آ گئے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اعتراض کرنے والے شروعات نماز سے کرتے نیت کہاں باندھنا آمین زور سے کہنا آہستہ کہنا فاتحہ پڑھنا نیند پڑھنا چاند پھیلانا سکوڑنا یہی ہے پورا دن ان سے پلٹ کے پوچھ لو بھائی پانی ناپاک ہوگی یا پاک کیسے ہوگا یا کتنی مقدار ناپاکی سے پانی ناپاک ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں چتر کہاں سے کہاں تک ہے ایک صاحب مجھ سے کہہ لیں کہ مولانا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی میں نے کہا کرتے کے بغیر جو ہوتی ہے نا نکال تو کرتا ہے چتر یہاں سے لے کے یہاں تک ہے تولیا باندھ لو آ جاؤ مسجد میں ایسے بھی لوگ ملے کہ ٹوپی سر سے نکال کے جیب میں کیا کیا جائے کس کو سمجھا جائے کس کو رویا جائے جا کر دیوار میں سر پھوڑا جائے بہرحال محبت کے ماحول میں جو باتیں ممکن ہیں وہ کہی جاتی ہیں اور سارے مسلمانوں کے لیے ہدایت کی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں یہ کتاب جو ہے نماز پیمبر ان نماز کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل حوالوں کے ساتھ اس موضوع پر بہترین کتابیں میں نے خود بھی دیکھی ہے تھوڑا علمی انداز ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے سمجھ میں آئے گی یہ کتاب ماشاءاللہ ایک سو پچاس روپئے اس کی قیمت ہے کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ پر باہر مل رہی ہوگی حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں عتیق بھائی کے بڑے بھائی اسرافیل بھائی کی طبیعت خراب چل رہی ہے تمام افراد